اور جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ نے اپنے حقیقی بھائی کو اپنے پاس جگہ دی اور فرمایا کہ بے شک میں ہی تمہارا بھائی یوسف ہوں لہٰذا جو وہ کرتے رہے ہیں اس پر افسوس نہ کرو